عبداللہ بن شداد نے حضرت میمون رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور حائزہ ہونے کے باوجود میں ان کے سامنے ہوتی اکثر جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کا کپڑا مجھے چھو جاتا انہوں نے کہا کہ آپ کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے مسلح پر نماز پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو اناسی